بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے 38 ایٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم فیٹ کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے فیٹ دیکھا کہ 12 بٹ فیٹ بھی ایگزٹ کرتی ہے 16 بٹ فیٹ بیس سسٹمز بھی ایگزٹ کرتے ہیں فیٹ جس طرح کہ ہم نے ڈسکرائب کیا کہ ایک ٹیبل ہے جس کے اندر نمبر آف انٹریز ہیں فیٹ 12 کے اندر ٹو دی 12 انٹریز ہوں گی اور ہر انٹری 12 بٹ وائڈ ہوگی سملرلی فیٹ سکسٹین کے اندر two raise to the power sixteen entries ہوں گی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اور ہر انٹری سکسٹین بٹ وائڈ ہوگی two two raise power sixteen ساری کی ساری two raise to the power sixteen entries نہیں یوز ہوتی ان میں سے کچھ انٹریز ریزروڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکشن کی کہ اینڈ آف فائل کے لیے ہمیں کچھ انٹریز ریزرو رکھنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ زیرو اور ون جو انٹری ہیں وہ بھی ریزروڈ ہی ہیں اگر کہیں زیرو اسٹور ہوا ہوتا ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کلسٹر فری ہے اور اگر کہیں اینڈو فائل کریکٹر پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ cluster within the file last cluster ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو فائل ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے فیٹ بیس سسٹمس کے اندر وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہے کہ آپ جب ایک ڈائریکٹری کی انٹری دیکھیں ایف سی بی انٹری دیکھیں تو اس ایف سی بی انٹری کے اندر اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر ملے گا اسٹارٹنگ کلسٹر کے اندر ڈائریکٹری اٹ سیلف کوئی ڈیٹا نہیں کنٹین کرتی جس طرح سے فائل کنٹین کرتی ہے اسٹارٹنگ کلسٹر کے اندر جسٹ ڈائریکٹری کی انٹریز پڑی ہوتی ہیں کہ اس ڈائریکٹری کے اندر کون کون سی فائلس ہیں اور ادھر سے پھر ان فائلز اور سب فولڈرس کا آپ کو اسٹارٹنگ کلسٹر مل سکتا ہے اور اگر کوئی سب فولڈر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو اسٹارٹنگ کلسٹر ملے گا اس کے اندر اگین مزید سب فولڈرز ہو سکتے ہیں اینڈ سو آن یہ اس طرح سے جو اس کا پورا اسٹرکچر بنتا ہے وہ ایک ریکرسو ٹری لائک اسٹرکچر ہے پھر لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ اپنے سسٹم کو ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں آپ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو سسٹم یوز کر رہے ہیں وہ 12 بٹ فیٹ سسٹم ہے یا 16 بٹ فیٹ سسٹم ہے یا 32 بٹ فیٹ سسٹم ہے تو اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل نمبر آف کلسٹرز اس کے اندر کتنے ہیں تو ہم نے ایک ویلیو کیلکولیٹ کی تھی جو کہ total value of theoretically speaking number of clusters minus the reserved number of clusters ہمارے پاس ایک value آ جاتی ہے فار ٹویلو بٹ فیٹ ہمارے پاس اسی طرح ایک ویلو آ جائے گی فار سکسٹین بٹ فیٹ اور اسی طرح ایک ویلو آ جائے گی for thirty two bit FAT ان ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے اور جو ایکچولی ہم فائل سسٹم یوز دے استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کیلکولیٹ کر کے کہ ٹوٹل کتنے کلسٹرز ہیں ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں ہم ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ جو کلسٹر جو فائل سسٹم یوز ہو رہا ہے یہ کون سا فائل سسٹم ہے یہ sixteen bit FAT file system ہے یا twelve bit FAT file system ہے یا thirty two bit FAT file system ہے آج ہم اپنی ڈسکشن اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن ہم فیٹ تھرٹی ٹو کے بارے میں اسٹارٹ کر چکے ہیں اس کے ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک کے بارے میں بھی ڈسکشن کی تھی کہ بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو ویریس اینٹریز پڑی ہوئی ہیں ان کا کیا میننگ ہے اور وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے as compare to bit FAT اس کے اندر کیا کیا نئی انٹریز ہیں اور جو پریویسلی انٹریز اس کے اندر موجود تھیں ان ان میں سے کچھ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے میننگ چینج ہوتا ہے یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں اب ایک اگر ہمارے پاس ایک فیٹ 32 تھرٹی سسٹم ہے تو اس کیس کے اندر فیٹ کے اندر total number of entries theoretically speaking two raise the 32 ہو سکتی ہیں لیکن ان فیکٹ پورے کے پورے 32 بٹس نہیں یوز ہوتے ہیں ان میں سے صرف لوور 28 بٹس یوز ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ٹوٹل نمبر آف انٹریز جو پاسبل ہیں وہ ریز ٹو دی پار 28 ہے مے بی ہو سکتا ہے کہ آنے والے ورژنس کے اندر آنے والے فیٹ 32 بٹ ورژنس کے اندر مے بی ٹوئنٹی سے یہ 32 ہو جائے لیکن فی الحال جو ہمارے پاس ورژنز اویلیبل ہیں اس کے اندر 28 بٹ یوز کیے جاتے ہیں فور بٹس جو ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے فیٹ کے اندر total two power thirty two two power twenty eight entries ہیں اور ہر اینٹری کا سائز تھرٹی ٹو بٹ ہے اور اس اینٹری کے اندر بھی ٹوئنٹی ایٹ بٹ صرف یوز کیے جائیں گے فور بٹس جو ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک فائل ہے وہ file FAT thirty two bit based system کے اندر کس طرح سے آرگنائز کی جائے گی ایک لارج فائل ہے جس کے اندر نمبر آف کلسٹرز ہیں جس کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو نمبر آف کلسٹرز ریکوائرڈ ہیں تو اس کو فیٹ 32 بٹ بیسڈ سسٹم کے اندر کس طرح سے آرگنائز کیا جائے گا اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایف سی بی ہے ایف سی بی سے آپ کو یہ پتا چلے گا جو فائل جس کو کہ آپ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اس کی ساری control information F C B کے اندر پڑی ہوگی جو اس کا کارسپونڈنگ ایف سی بی ہے اس میں ایک کنٹرول انفارمیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس فائل کو ریٹریو کرنے کے لیے وہ ہے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر وہاں سے آپ کو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ملے گا یہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر جو ہے یہ نہ صرف کلسٹر نمبر ہے فار اٹس ڈیٹا بلکہ یہ ایک انڈیکس کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے جس کو کہ یوز کیا جا سکتا ہے فیٹ 32 کے اندر لک اپ کرنے کے لیے سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو ویلیو ملتی ہے وہ فور ملتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو فائل ہے اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر جو ہے ہے وہ اور نیکسٹ جو اس کا کلسٹر ہوگا وہ انٹری نمبر فور کے اندر اس کا نمبر پڑا ہوگا یعنی کہ فیٹ کے اندر انٹری نمبر فور کے اوپر فور سے نیکسٹ جو کلسٹر اس فائل کے لیے ریزرو کیا گیا ہے اس کا کلسٹر نمبر پڑا ہوگا تو اسی سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورتھ انڈیکس کے اوپر سیون پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فورتھ کلسٹر کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر ہے اس فائل کا وہ کلسٹر نمبر 7 ہے سملرلی 7 سے جو نیکسٹ کلسٹر ہے اس کو آپ انٹری نمبر 7 کے اندر چیک کر سکتے ہیں انٹری نمبر 7 کے اندر ویلیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 9 ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سیون کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ کلسٹر نمبر نائن ہے اس لحاظ سے پہلا کلسٹر فور ہوا نیکسٹ کلسٹر سیون ہوا اور اس سے نیکسٹ کلسٹر نائن ہوا نائن سے جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ اینٹری نمبر نائن کے اوپر پڑا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلو پڑی ہوئی ہے سکس یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نائن کے بعد جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ کلسٹر نمبر سکس ہے اور سملرلی سکس سے جو نیکسٹ کلسٹر ہے وہ انٹری نمبر سکس کے اوپر پڑا ہوگا یہاں پہ ویلو الیون پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکس کے بعد جو کلسٹر آ رہا ہے وہ کلسٹر نمبر الیون ہے اب انٹری نمبر الیون پہ دیکھتے ہیں کہ کیا پڑا ہوا ہے انٹری نمبر الیون پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف فائل پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کلسٹر نمبر 11 اس فائل کا لاسٹ کلسٹر ہے اور ایک اور چیز جو آپ اس ڈائگرام کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس پورے ٹیبل کے اندر 2 2 raise raise to to the the 28 ہیں 32 نہیں ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ صرف ان 32 ٹو بٹس میں سے لوور 28 ایٹ بٹس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ہائر فور بٹس جو ہیں ان کو عام طور پہ اگنور کیا جاتا ہے مے بی اس کے بعد آنے والے ورژنس کے اندر ان کو بھی یوز کرنا شروع کر دیں یہ تو ہم نے دیکھا کہ فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر فائل کو کس طرح سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے اب جو دوسری چیز دیکھنے والی ہے کہ فیٹ تھرٹی ٹو کی کسی انٹری کو ایکسیس کرتے ہوئے آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کے لیے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ each entry is of 32 bit size bit only lower 28 eight bits are used جس طرح سے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ صرف لوور ٹوینٹی ایٹ برڈس جو ہیں وہ امپارٹنٹ ہیں سگنیفیکنٹ ہیں ہار فور برڈس جو ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے moreover higher four bits are not tampered آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان برڈس کو آپ نے چینج بھی نہیں کرنا آل رائٹ وہ اگنور کر دیے جاتے ہیں وہ ایک سگنیفیکنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی ویلیوز کو آپ نے چینج نہیں کرنا ان ویلیوز کو آپ نے ایز اٹ از رکھنا ہے یعنی کہ while reading higher four bits are ignored read کرتے وقت ہار فور برڈس کو آپ نے اگنور کرنا ہے while writing higher four bits are not changed اگر آپ رائٹ کر رہے ہیں فیٹ کے اوپر کسی ایک اینٹری کو رائٹ کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں تو ہار فور بٹس وہ کہ وہی رہنے چاہیے لوور ٹوینٹی ایٹ بٹس وہ ہیں جن کے اندر آپ کسی قسم کا چینج پرفارم کر سکتے ہیں اب فیٹ تھرٹی ٹو بٹ کے فائل سسٹم کو ڈسمبل کرنے کے لیے جو دوسری میجر امپورٹنٹ چیز ہے وہ فائل کنٹرول بلاک ہے فائل کنٹرول بلاک جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کے اندر ایگزامپل میں دیکھا کہ اس کے اندر ایک جو امپورٹنٹ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر دوسری انفارمیشن پڑی ہوگی اب یہاں پہ ایک نوٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ فیٹ ٹویلو اور فیٹ سکسٹین کے کیس کے اندر جو فائل کنٹرول بلاک ہے اس فائل کنٹرول بلاک کے اندر ٹو بائٹس یوز کیے جا رہے تھے یعنی کہ ایک ورڈ یوز کیا جا رہا تھا اس ورڈ کے اندر اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر آ جاتا تھا اور وہ ٹویلو بٹ کلسٹر نمبر بھی آ سکتا ہے اس کے اندر اور بٹ کلسٹر نمبر بھی آ سکتا اب کیونکہ فیٹ فیٹ ہے تو کے اندر ایک کلسٹر نمبر اسٹور کرنے کے لیے آپ کو فور بائٹس ریکوائرڈ ہیں تو وہی فائل کنٹرول بلاک کا جو اسٹرکچر آپ نے فیٹ ٹویلو اور سکسٹین کے لیے یوز کیا تھا وہی فیٹ تھرٹی ٹو کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا اس کیس کے اندر بھی file control block 32 two bytes کا ہی ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ بائٹس ریزروڈ تھے ان میں سے کچھ بائٹس کو یوز کیا جا رہا ہے اور ان میں سے کچھ بائٹس کے اندر جو کلسٹر نمبر ہے اس کا کچھ پورشن اسٹور کیا جا رہا ہے تو آئیے اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس ٹیبل کی مدد سے اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ 11 بائٹس جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں فار دا فائل نیم یا ڈائریکٹری نیم اس کے بعد پھر جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کا آف سیٹ الیون بنتا ہے الیون ڈیسیمل کے اندر اور اس کے اندر انفارمیشن پڑی ہوگی about the file attribute file attribute اگر ریڈ اونلی ہے تو ادھر ویلو ون پڑی ہوگی اگر ہڈن ہے تو ٹو پڑی ہوگی اگر سسٹم ہے تو فور پڑی ہوگی اینڈ سو آن جس طرح سے کہ آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر نمبر آف ایٹریبیوٹس ہیں تو ہر ایک کی جو اپنی اپنی کوڈ ہے اس کو ایڈ اپ کر کے جو ویلو آئے گی وہ ویلو یہاں پہ اسٹورڈ ہے اس سے جو نیکسٹ ایک بائٹ ہے یہ ریزروڈ ہے فار اینٹی اینٹی اس کو یوز کرتی ہے اگر اینٹی بیس سسٹم نہیں ہے تو یہ بائٹ یوز نہیں ہو رہا ہوگا اور اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے جس کا سیٹ تھرٹین بنتا ہے ڈیسیمل کے اندر یہ کریشن ٹائم اسٹور کرتا ہے لیکن کریشن ٹائم پورا نہیں اسٹور کرتا کریشن ٹائم کے اندر جو ٹینتھ آف اے سیکنڈ والا پارٹ ہے صرف اس کو اسٹور کرے گا تو ٹینتھ آف اے سیکنڈس کے اندر جتنا جو ٹائم تھا اس کے اندر جو ٹینتھ آف اے سیکنڈ کے اندر جو فیلڈ تھی اس فیلڈ کو اسٹور کرنے کے لیے یہ ایک بائٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے جس کا آف سیٹ فورٹین بنتا ہے یعنی کہ ٹو ٹو بائٹس بائٹس ان کے اندر ٹائم کو اسٹور کیا جاتا ہے اور اس سے جو نیکسٹ ٹو بائٹس ہیں اس کے اندر کریشن ڈیٹ کو اسٹور کیا جاتا ہے پھر اس کے اندر ایک اور ایڈیشنل چیز بھی اسٹور کی جاتی ہے جو کہ آپ کو یہ بتائے گی کہ اس فائل کو لاسٹ کب ایکسیس کیا گیا تھا یہ بھی ایک ورڈ ہے اور آف سیٹ ایٹین کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ فائل کو لاسٹ ایکسیس ڈیٹ کیا تھی جس لاسٹ ڈیٹ پہ اس کو ایکسیس کیا گیا عام طور پہ ونڈوز اس کو سرچنگ کے پروسیس کے اندر ان دو بائٹس کو استعمال کرتی ہے پھر ہمارے لیے امپورٹنٹ انٹری آتی ہے جو کہ آف سیٹ ٹوینٹی کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ ایک ورڈ ہے لیکن یہ فرسٹ کلسٹر نمبر کا ہائی ورڈ ہے جس طرح بھی بات ہوئی ہے کہ جو کلسٹر نمبر ہوگا وہ 32 بٹ کا ہوگا اگر 32 بٹ کا ہے تو اس کے اندر ڈبل ورڈ ہے جو ہائر ورڈ ہے وہ آف سیٹ ٹوینٹی کے اوپر اسٹور ہوا ہوگا اور اسی طرح آف سیٹ ٹوینٹی ٹو کے اوپر وہ ٹائم اسٹور ہوا ہوا ہے جس ٹائم پہ اس فائل کو رائٹ کیا گیا تھا یعنی کہ کسی ایڈیٹر نے یہ فائل یا کمپائلر نے فائل جنریٹ کیا تو جس ٹائم پہ اس کو کریٹ کیا تھا یا رائٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم جب اس کو رائٹ کیا گیا تھا وہ رائٹ ٹائم یہاں پہ پڑا ہوگا اسی طرح رائٹ ڈیٹ بھی نیکسٹ ٹو بائٹس کے اندر رائٹ ڈیٹ پڑی ہوئی ہے اور اس سے اگلی انٹری وہ بھی ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ فرسٹ کلسٹر نمبر کا لوور ورڈ ہے یعنی کہ آف سیٹ ٹوینٹی سکس کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے اور آف سیٹ ٹوینٹی کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے ان دونوں ورڈس کو کمبائن کر کے آ کے پاس thirty two bit cluster number آ جائے گا اور اسی طرح سے بالکل جس طرح ہم نے فیٹ سکسٹین اور ٹویلو کے کیس میں دیکھا اور سر 28 ایٹ کے اوپر فائل سائز پڑا ہوا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ فائل کنٹرول بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ کیا کیا انفارمیشن ہے اور اس کو اس کے کیا آف سیٹس ہیں جن کی مدد سے آپ اس انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں اب کچھ اور ڈفرینسز بھی ہیں فیٹ 32 کے ایز کمپیئر ٹو فیٹ 16 جو دوسرا میجر ڈفرینس ہے وہ فائل سسٹم کا سچ ہے جس طرح سے آپ نے پریویسلی دیکھا تھا کہ فیٹ سکسٹین کا جو فائل سسٹم ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ شروع کے اندر کچھ ریزروڈ بلاکس ہوتے ہیں ان ریزروڈ بلاکس کے بعد فیٹ کی کاپیز ہوتی ہیں اور پھر روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے اور پھر کلسٹر اسٹارٹ ہوتے ہیں فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا اب ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ فیٹ تھرٹی ٹو کا جو فائل سسٹم ہے اس کی کیا آرگنائزیشن ہے اس کے لیے اس سلائڈ کو دیکھیں گے سلائیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ میں کچھ ریزروڈ بلاکس ہیں کتنے ریزروڈ بلاکس ہیں یہ آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک سے پتہ چل سکتا ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا مور اوور اس کے بعد پھر فیٹ کی فرسٹ کاپی آئے گی یہ فرسٹ کاپی کتنے بلاکس آکوپائی کرے گی یہ انفارمیشن بھی آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ہی ملے گی اور جتنے بائٹس فیٹ کی فرسٹ کاپی آکوپائی کر رہی ہے اتنے ہی بائٹس یا کلسٹرز یہ سیکٹرز رادر فیٹ کی سیکنڈ کاپی آکوپائی کرے گی اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹ کی کاپیز کے بعد روٹ ڈائریکٹری کے لیے کوئی بھی اسپیس ریزروڈ نہیں ہے فیٹ سکسٹین یا فیٹ ٹویلو کے اندر یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے ایک طرح سے کہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے ایک سرٹن اسپیسیفک ایریا ریزروڈ ہے اور اس کے علاوہ مزید کوئی ایریا ریزروڈ نہیں ہے اس کا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایک لمیٹڈ نمبر آف انٹریز ہی اسٹور کی جا سکتی ہیں ایک لمیٹڈ نمبر آف ڈائریکٹریز ہی بنائی جا سکتی ہیں لیکن اس کے اندر جو آپ کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے کوئی اسپیس ریزروڈ نہیں ہے روٹ ڈائریکٹری بھی بالکل دوسری ڈائریکٹریز کی طرح ہی ہیں جس کی انٹریز کسی کلسٹر یا نمبر آف کلسٹر کے اندر اسٹور کی جا سکتی ہیں یہاں پہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے کوئی پورشن ریزرو نہیں ہے اور فیڈ کی سیکنڈ کاپی کے بعد سمپلی کلسٹر نمبر ٹو اور پھر three and so on cluster start ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ no fix space is reserve for root directory and secondly F C B of root directory are saved in cluster and the cluster number for root directory is saved in BIOS parameter block as discussed earlier یعنی کہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے جو کلسٹر نمبر ریزرو کیا جاتا ہے یا کلسٹر جو ریزرو کیا جاتا ہے اس کا جو نمبر ہے وہ آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک سے ہی ملے گا یعنی کہ اس فائل اسٹرکچر کو ایکسس کرنے کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن ایسی ہے جو کہ بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے گی ایک important information number of reserved blocks ایک important information number of FAT copies اور ایک امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ size of FAT in blocks اور تھرڈ جو اس کے علاوہ جو مزید امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کا کلسٹر نمبر کہ روٹ ڈائریکٹری کس کلسٹر نمبر میں اسٹور کی گئی ہے عام طور پہ root directory cluster number two میں ہی اسٹور کی جاتی ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے فار ایگزامپل اگر آپ کی جو ڈسک ہے وہ کسی طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کے اندر بیڈ کلسٹر آتے جاتے ہیں اور کلسٹر نمبر ٹو بھی بیڈ کلسٹر میں سے ایک کلسٹر ہے تو اس کیس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم کے ڈرائیورز ہیں وہ ڈرائیورس بجائے اس کے کہ root directory cluster number two کے اندر اسٹور کریں وہ کسی اور کلسٹر کے اندر روٹ ڈائریکٹری کو اسٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر عام طور پہ root directory cluster number two کے اندر ہی اسٹور کی جاتی ہے لیکن جو کوئی بھی اس کا نمبر ہو وہ آپ بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے حاصل کر سکتے ہیں پھر جب ہم نے فیٹ 12 اور فیٹ 16 کو ڈس کیا تھا تو ہم نے ایک فارمولا بھی ڈیوائس کیا تھا اس فارمولا کی مدد سے آپ کلسٹر نمبر اس کے اندر پلیس کرتے تھے اور کچھ انفارمیشن جو کہ بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے آپ نے لی ہے اور وہ انفارمیشن پلیس کرنے کے بعد آپ کے پاس کلسٹر کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر آ گیا آ جاتا تھا اب اسی طرح سے فار تھرٹی ٹو کے لیے بھی آپ کو ایک اسی طرح کا ایک فارمولا چاہیے یہ فارمولا اس سے بالکل سیم کیوں نہیں ہوگا اس لیے نہیں سیم ہوگا کیونکہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر لیے کچھ بھی یہاں پہ ریزروڈ نہیں ہے روٹ ڈائریکٹری جو ہے جس طرح سے پریویس کیسز کے اندر 12 اور 16 کے کیسز کے لیے اس کے کچھ بلاکس ریزروڈ ہوتے تھے فار روٹ ڈائریکٹری اس طرح سے نہیں ہے روٹ ڈائریکٹری کلسٹرز میں سے ہی کسی ایک کلسٹر کے اندر اسٹور کی جائے گی تو اس لحاظ سے ہمارا وہ فارمولا جو کہ سیکٹر کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرتا تھا انٹو سیکٹر نمبر وہ چینج ہو جاتا تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی کلسٹر نمبر ہے اس کو سیکٹر نمبر میں کس طرح کنورٹ کریں گے اور سیکنڈلی ایسا کنورٹ کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈاس کی جو فنکشنز ہیں وہ سیکٹر uh, نمبر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو ڈسک میں سے ریڈ کرنے کے لیے اور رائٹ کرنے کے لیے جو فنکشن ہیں وہ سیکٹر کو ریڈ کریں گے یا سیکٹر کو رائٹ کریں گے وہ کلسٹر نمبر نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تو اس لیے اگر آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں ان کے اندر کلسٹر نمبر اسٹور ہو رہا ہے آپ کے پاس اگر کلسٹر نمبر ہے تو ان کے تھرو ریڈ رائٹ پرفارم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کلسٹر نمبر نمبر کو آپ کنورٹ کریں انٹو سیکٹر اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کنورژن کس طرح سے پرفارم کی جا سکتی ہے اس فارمولا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک firstly reserved number of sectors آپ کو پتا ہونے چاہیے ریزرو نمبر آف سیکٹرز جو اسٹارٹ کے اندر کچھ سیکٹرز ریزروڈ ہوتے ہیں بوٹ بلاک اور مے بی کچھ اور بلاکس کے لیے یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی یہ انفارمیشن آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے گی پھر سیکنڈلی جو انفارمیشن آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ریکوائرڈ ہے وہ سائز آف فیٹ انسیکٹرز یعنی کہ جو فیٹ کی ایک کاپی ہے اس کا کیا سائز ہوگا آپ کو نمبر آف سیکٹرز پتا ہونے چاہیے کہ کتنے سیکٹرز فیٹ کی ایک کاپی آکوپائی کرے گی اور پھر سسٹم جو بھی سسٹم ہے اس کے اندر فیٹ کی ایک کاپی نہیں ہوتی عام طور پہ دو کاپیز رکھی جاتی ہیں بیک اپ کے لیے کہ اگر ایک کاپی کرپٹ ہو جاتی ہے تو دوسری کاپی کی مدد سے فائلز کو ریکور کیا جا سکے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فیٹ کی کتنی کاپیز ہیں یہ انفارمیشن بھی آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے گی مور اوور آپ کو یہ بھی انفارمیشن پتا ہونی چاہیے کہ سائز آف اے کلسٹر کیا ہے یہ سائز آف اے کلسٹر بھی آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ہی ملے گا جس طرح سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اب اس ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک فارمولا ڈیوائز کر سکتے ہیں جس فارمولا کے اندر ہم یہ ساری انفارمیشن پلیس کریں اور اگر آپ کا جو کلسٹر نمبر ہے اس کو بھی پلیس کریں تو آپ کے پاس اس کلسٹر نمبر کے لیے اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر آ جائے گا اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ starting sector number is equal to number of reserve sectors جو کہ اسٹارٹ کے اندر آتے ہیں اس کے بعد size of the FAT in multiplied by the FAT copies reserve sector کے پاس بعد فیٹ کی کاپیز آتی ہیں ایک کاپی کا جو سائز ہے اس کو نمبر آف کاپیز کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو ریزرو سیکٹرز اور فیٹ کی جو کاپیز ہیں انہوں نے جتنے سیکٹرز آکوپائی کیے ہوئے ہیں ان کا نمبر آ جائے گا پھر جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ کلسٹر نمبر جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہوتا ہے وہ کلسٹر نمبر ٹو ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی آپ جس کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کلسٹر نمبر میں سے آپ کو ٹو سبٹریکٹ کرنا پڑے گا تو کلسٹر نمبر میں سے ٹو سبٹریکٹ کریں اور اس کو multiply size of cluster ان کے ساتھ سائز آف کلسٹر ان بھی آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملا اس طرح سے کلسٹر نمبر کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر کوئی بھی اسٹارٹ آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا اور پھر مور اوور اگر آپ کو کلسٹر کا سائز پتا فار ایگزامپل کلسٹر کا جو سائز ہے وہ 32 ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیکٹر سے آن ورڈ ٹوٹل آپ 32 سیکٹرز سیکٹر کو ریڈ کریں گے تو وہ پورا کلسٹر بنتا ہے اب یہاں پہ ہمیں جو بھی چیزیں ریکوائرڈ تھیں جو بھی انفارمیشن ریکوائرڈ تھیں وہ پتہ چل گئی ہیں جس کی مدد سے ہم کسی بھی فائل کو جو کہ fire thirty two base system کے اندر اسٹور کی گئی ہے اس کو اسمبل کر سکتے ہیں پریویسلی ہم نے بات کی تھی بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر اور یہ بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے جو ہمیں انفارمیشن ریکوائرڈ ہے اس کی بھی ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے اس انفارمیشن کو کیسے ریٹریو کیا جا سکتا ہے ہم ایک سسٹم لیتے ہیں اس سسٹم کو ایز این ایگزامپل یوز کریں گے اس سسٹم کے فرسٹلی ہم بوٹ بلاک کو ریڈ کریں گے اس بوٹ بلاک کے اندر بایوس پیرامیٹر بلاک کو ریڈ کریں گے اس اس پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہم ریٹریو کریں گے اور پھر بعد میں آ, اس کا جو فائل اسٹرکچر ہے اس کو ڈس اسمبل کر کے اس کے فائل کے ویریس فائلس کے کانٹینٹس کو ہم ریٹریو کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح ہم نے ایک سسٹم لیا اور اس سسٹم کے بوٹ سیکٹر کو ریڈ کیا اور بوٹ سیکٹر کا جو ڈمپ ہے وہ ہم اس نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اور اس ڈمپ کے اندر جو انفارمیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ کن کن آف سائٹس کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو ریٹریو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ انفارمیشن کیا ہے اور اس کی مدد سے ہم starting sector number for any cluster calculate کریں گے آئیے سلائڈ کے اوپر چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک سسٹم لیا اس سسٹم کے بوٹ بلاک کو ہم نے ریٹریو کیا ریڈ کیا اور ریڈ کرنے کے بعد اس کا جو بھی کانٹینٹس ہیں ان کانٹینٹس کا ڈمپ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ان کانٹینٹس کے اندر ہم جو ہمیں ویلوز ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جو ہمیں ویلیو ریکوائرڈ ہے وہ نمبر آف ریزروڈ سیکٹرز ہے نمبر آف ریزروڈ سیکٹرز جو ہیں یہ آف سیٹ فورٹین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں فورٹین ان ڈیسیمل یا ای ان ہیگز تو ہم ای ہیگز آف سیٹ کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اس ڈم کے اندر اگر ای ہیگز آف سیٹ کے اوپر آپ پڑی ہوئی ویلو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ value zero zero two four ہے ادھر جو پورا ورڈ پڑا ہوا ہے اس value zero zero two four ہے لو بائٹ کے اندر آپ کو ٹو فور نظر آ رہا ہے ہائی بائٹ کے اندر آپ کو زیرو زیرو نظر آ رہا ہے تو اس لحاظ سے number of reserve sector twenty four hex ہیں سملرلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نمبر آف فیٹس ہیں فیٹس کی کتنی کاپیز ہیں اس کے اندر تو جو فیٹ کی کاپیز ہیں ان کا نمبر آف سیٹ سکسٹین کے اندر پڑا ہوتا ہے ان کا نمبر آف سیٹ سکسٹین کے اوپر پڑا ہوتا ہے اسی طرح offset sixteen in decimal اور ان ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ value zero zero zero two ہے zero zero zero two indicate کرتا ہے کہ فیٹ کی ٹو کاپیز اس سسٹم کے اندر ایگزٹ کرتی ہیں اسی طرح ہم مزید دوسری انفارمیشن مزید جو ہمیں انفارمیشن ریکوائرڈ ہے کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو سیکٹر نمبر ہم اس انفارمیشن کو ریٹریو کرتے ہیں اب نیکسٹ جو انفارمیشن ہم ریٹریو کرنا چاہیں گے سیکٹرز پر فیٹ کاپی یعنی کہ ایک فیٹ کی کاپی کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں یہ انفارمیشن بھی آپ کو بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ملے گی یہ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے 36 سکس آف سیٹ کے اوپر 36 سکس ان ڈیسیمل یا پھر ہیگز کے اندر اس ویلو اس کی اکولنٹ ویلو ہے 24 تو ہم دیکھتے ہیں کہ 24 فور ہیگز آف سیٹ کے اوپر کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اس 24 فور ہیگز آف سیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ویلو کو اگر آپ ڈمپ میں سے دیکھیں تو یہ ویلو بنتی ہے double zero double zero two five three E یہ نمبر آف سیکٹرز ہیں پر سنگل فیٹ کاپی اور یہ ویلو ہیگز کے اندر ہے آگے چل کے ہم اس ویلو کو یوز کریں گے اور اپنے فارمولہ کے اندر پلیس کریں گے اور فارمولا میں پلیس کر کے ہم کسی بھی کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے انٹو سیکٹر نمبر پھر اسی طرح سے جو ہمیں امپورٹنٹ انفارمیشن چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جو روٹ ڈائریکٹری اگر آپ نے روٹ ڈائریکٹری کو ایکسیس کرنا آف کورس کسی بھی فائل کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے یا کسی بھی فولڈر کو ایکسیس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ روٹ ڈائریکٹری کی انٹریز کا آپ کو بتانا چاہیے ایف سی بی کی انٹریز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے تو سملرلی آپ اس کیس میں بھی روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ اس کیس میں کیا فرق ہے اس کیس میں یہ فرق ہے کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے اس کے لیے کچھ اسپیس سسٹم ایریا کے اندر ریزروڈ نہیں ہے بلکہ وہ بھی دوسری ڈائریکٹریز کی طرح کسی کلسٹر کے اندر ہی اس کی انٹریز بھی کسی کلسٹر کے اندر ہی اسٹور کی جاتی ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ روٹ ڈائریکٹری کا کیا کلسٹر نمبر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عام طور پہ ٹو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے سرٹن کیسز کے اندر سرٹن اسپیشل کیسز کے اندر وہ ٹو کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو یہ انفارمیشن کہاں پڑی ہوتی ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر یہ پڑی ہوتی ہے سیٹ فورٹی فور کے اوپر یا پھر ٹو سی ان ہیگز تو ہم دیکھتے ہیں ٹو سی ہیگز کا جو آف سیٹ ہے اس کے اوپر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ کلسٹر نمبر ہے تو اس کو اسٹور کرنے کے لیے تھرٹی ٹو بٹس ریکوائرڈ ہیں تو یہاں پہ جو ویلو پڑی ہوئی ہے یہ ایک ڈبل ورڈ ہے اور اس ڈبل ورڈ کے اندر جو ویلو اسٹور ہے جس طرح سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے وہ ٹو پڑی ہوئی ہے double double double zero zero zero zero two تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو کلسٹر نمبر جس کے اندر روٹ ڈائریکٹری انٹریز اسٹور ہوئی ہوئی ہیں وہ کلسٹر نمبر ٹو ہے اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک کلسٹر کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں ایک کلسٹر کے اندر جس طرح سے ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کلسٹر کا جو سائز ہوتا ہے یہ فکسڈ نہیں ہوتا اس کے اندر ہو سکتا ہے ایک سیکٹر ہو ہو سکتا ہے دو ہوں ہو سکتا ہے چار ہوں ہو سکتا ہے آٹھ ہوں پاور آف ٹوز کے اندر اس کے اندر کچھ بھی نمبر آف سیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی ایک اپر لمٹ ایگزسٹ کرتی ہے میکسیمم ان پریکٹس دیکھا گیا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر سکسٹی فور سیکٹر سے زیادہ سیکٹر نہیں ہوتے خیر ہم اس پرٹیکولر سسٹم کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کلسٹر کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں تو یہ انٹری بھی بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہے اور یہ انٹری پڑی ہوئی ہے آف سیٹ تھرٹین کے اوپر آف سیٹ تھرٹین کا مطلب ہے ڈی ہیگس ڈی ہیگس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ویلیو پڑی ہوئی ہے جس طرح آپ اس ڈمپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ڈی ہیگس کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ ٹوینٹی ہیگز ہے یا ان ڈیسیمل وہ تھرٹی ٹو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک کلسٹر کے اندر ٹوٹل نمبر آف جو بلاکس ہیں for this particular system this particular file system 32 two blocks ہیں اس پرٹیکولر والیوم کے لیے جو اس کے کلسٹرز ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو سیکٹر نمبر جو انفارمیشن ایکوائرڈ تھی وہ ہم نے ریٹریو کر لی ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کو اسمبل کر کے اب ہم اٹیمپٹ کریں گے کہ کسی ایک کلسٹر نمبر کو کنورٹ کریں انٹو سیکٹر نمبر یہ سب سے پہلی اٹیمپٹ ہم کر سکتے ہیں on the root directory root directory جس طرح سے ابھی جو ہم نے انفارمیشن دیکھی اس کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ روٹ ڈائریکٹری جو ہے یہ کلسٹر نمبر ٹو کے اوپر ہے تو کلسٹر نمبر ٹو کا کیا سیکٹر نمبر ہے آف کورس اگر آپ نے کسی سیکٹر کو ایکسیس کرنا ہے اگر ڈسک کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی سروسز یوز کریں گے ڈاس کی جس طرح سے ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں بایوس کی سروسز یا ڈاس کی سروسز یوز کریں گے تو جو سروسز یہ کام کر کے دیتی ہیں وہ سیکٹر نمبر لیتی ہیں وہ کلسٹر نمبر نہیں ان کو پاس کیا جا سکتا تو ہم نے کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرنا ہے انٹو سیکٹر نمبر تو یہی کام سب سے پہلے ہم پرفارم کریں گے اپون روٹ ڈائریکٹری کیونکہ روٹ ڈائریکٹری سر ہر چیز کی بیسس پرفارم کرتی ہے روٹ ڈائریکٹری میں ہی ساری انٹریز پڑی ہوئی ہیں اگر کسی دوسری فائل کو آپ نے ایکسس کرنا ہے تو اس کی انٹری کو بھی دیکھنے کے لیے کہ وہ فائل کہاں پڑی ہوئی ہے فرسٹلی روٹ ڈائریکٹری کو ایکسس کرنا پڑے گا تو کلسٹر نمبر ٹو کے اوپر ہم یہ آپریشن پرفارم کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ کلسٹر نمبر کو ہم کنورٹ کریں گے انٹو سیکٹر نمبر اور کلسٹر نمبر جو ہم نے دیکھا کہ روٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ٹو ہے یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر جس طرح سے یہ وہی فارمولا اگین آپ کے سامنے آ گیا کہ number of reserve sector plus FAT size size of the FAT multiplied by the copies of FAT plus the cluster number minus two minus two اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر جو ہوتا ہے وہ ٹو ہوتا ہے into the size of cluster یہ ساری انفارمیشن یہ سارے پیرامیٹر ہم نے گیٹ کر لیے ہیں جو کلسٹر نمبر ہے جسٹ اس کی جگہ ہم نے ٹو پلیس کرنا ہے تو اس فارمولا کے اندر وہ ساری ویلوز پلیس کرتے ہیں نمبر آف ریزرو سیکٹر جس طرح سے ہم نے بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ابھی ریٹریو کیا ہے وہ زیرو زیرو ٹو فور ہے اسی طرح سے جو فیٹ سائز ہم نے ریٹریو کیا ہے وہ 253E e ہے یہ فیٹ سائز ان بائٹس نہیں ہے یہ فیٹ سائز ان سیکٹرز ہے اور نمبر آف کاپیز جو ہمیں پتہ لگی ہیں بایوس پیرامیٹر بلاک کو ڈسمبل کر کے وہ یہ ہے کہ ٹو ہے ٹو کاپیز اس نے مینٹین کی ہوئی ہیں کلسٹر نمبر جس کے لیے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر وہ بھی ٹو ہے two minus two multiplied by 2020 کیا چیز ہے سائز آف دا کلسٹر یہ بھی ہم نے ابھی پریویسلی بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ایکسٹریکٹ کی ہے ویلیو اب یہ سارا آپریشن پرفارم کرنے کے بعد ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے four double A zero in hex اور اس کو اگر ڈیسیمل میں کنورٹ کریں تو یہ ویلیو بنتی ہے one nine one zero four D یہ انٹیگریٹ کرتا ہے کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کا starting sector number one nine one zero four in decimal ہے یا پھر four double A zero in hex ہے اب اس انفارمیشن کو ہم آگے یوز کر سکتے ہیں روٹ ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو ریڈ کرنے کے لیے روٹ ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو ریڈ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل فرسٹلی کریٹ کر رہے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ہم ایک فائل کریٹ کریں گے جس کے کانٹینٹس بھی ہمیں پتہ ہیں کہ کیا ہوں گے اور جس کا نام بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا اور پھر اس فائل کو ہم سرچ کریں گے اس کو روٹ ڈائریکٹری پہ کریٹ کریں گے اور اس کو سرچ کریں گے روٹ ڈائریکٹری انٹریز کے اندر روٹ ڈائریکٹری انٹریز کے اندر وہ ہمیں فائل ملتی ہے تو پھر ہم اس کا کلسٹر نمبر گیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کلسٹر نمبر کے تھرو اس فائل کے کانٹینٹس تک پہنچا جا سکتا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک فائل کریٹ کرنی پڑے گی تو اس کا کیا نام رکھا اور اس کے کیا کانٹینٹس ہیں یہ دیکھنے کے لیے اس نیکسٹ سلائڈ کے اوپر چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک فائل کریٹ کی اس فائل کا نام رکھا my file dot T X T اور اس فائل کے جو کانٹینٹس ہیں ان کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے this file is use to test FAT 32 file structure یہ اس کے کانٹینٹس ہیں یہ جسٹ ایک نشانی کے طور پہ ہم نے یہاں پہ پلیس کی ہیں تاکہ جب ہم اس کے کانٹینٹس تک پہنچ جائیں فائل سسٹم کو ڈس اسمبل کر کے تو ہمیں پتا ہو کہ واقعی اس فائل کے کانٹینٹس ہیں یا نہیں ہیں سملرلی جب ہم نے فائل کو سیو کیا ہے تو ہم نے اس کو مائی فائل کے نام سے سیو کیا ہے my file dot T X T کے نام سے سیو کیا ہے یہ نام کس لیے امپورٹنٹ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے جب ہم روٹ ڈائریکٹری کو ریٹریو کریں گے تو ہم اس کے اندر اس فائل کو اس نام کے تھرو ہی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اب فائل کریٹ ہوگی اب اس فائل کے لیے کیا کلسٹر نمبر اس کو ایلوکیٹ ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اس کی روٹ ڈائریکٹری انٹری کیونکہ فائل روٹ ڈائریکٹری کے اوپر کریٹ ہوئی ہے تو اس کی روٹ ڈائریکٹری انٹری ریٹریو کرنی پڑے گی ڈس اسمبل کرنی پڑے گی اور وہاں سے ہی ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا کلسٹر نمبر یوز کیا گیا تو نیکسٹ ہم جو روٹ کلسٹر ہے اس کا ڈمپ لیں گے روٹ کلسٹر جس طرح ہم نے آلریڈی دیکھ چکے ہیں وہ کلسٹر نمبر ٹو ہے اس کلسٹر نمبر ٹو کا جو اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا وہ 19104 بن رہا تھا اور اس 19104 سے جو نیکسٹ 32 ٹو بائٹس ہیں انکلوڈنگ 19104 یہ پورا کلسٹر ہے اب اس کلسٹر کے کانٹینٹس کو ہم ریٹریو کریں گے اور ان کانٹینٹس کے اندر ہم وہ F C B entry search کریں گے جو کہ مائی فائل کے لیے آرگنائز کی گئی ہے مائی فائل کے لیے اسٹور کی گئی ہے تو مائی فائل والی ہمیں جب انٹری مل جائے گی تو اس کے اندر ہم اس ڈبل ورڈ کو سرچ کریں گے جس ڈبل ورڈ کے اندر اس کا cluster number starting cluster number پڑا ہوا ہے اور پھر اس کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر کے انٹو سیکٹر نمبر ہم اس کے کانٹینٹس تک پہنچ سکتے ہیں تو آئیے اب روٹ ڈائریکٹری کا ڈمپ لیتے ہیں 19104 سیکٹر نمبر اور اسے onward thirty two blocks اس کا ہم ڈمپ لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم مائی فائل کو سرچ کرتے ہیں آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سیکٹر نمبر 19104 ہے اس کا ڈمپ لیا اس سے آنورڈس ٹوٹل 32 جو بلاکس ہیں ان کی انفارمیشن ہم نے ریٹریو کی ان 32 بلاکس کو ریڈ کیا اور اس کے اندر کافی ساری انٹریز نظر آئیں گی کیونکہ روٹ کے اوپر maybe number of folders ہیں نمبر آف فائل اسٹور ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر ہم نے اس اینٹری کو سرچ کرنا ہے جس کا فائل نیم مائی فائل ہے اسی طرح اس کے تھرو ہم جاتے جاتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک اینٹری ہمیں نظر آ رہی ہے اس اینٹری کے اندر لکھا ہوا ہے ونڈوز یہ مے بی فولڈر ہے یہ اینٹری جو ہے یہ اس فولڈر کے لیے اسٹور کی گئی ہے اس کا یہاں سے کلسٹر نمبر بھی مل رہا ہے اور اس کا سائز سائز زیرو ہے یہ دیکھ کے پتا چل سکتا ہے کہ یہ فولڈر ہے اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر بھی یہاں پہ اویلیبل ہے ایک اور اس سے جو نیکسٹ اینٹری رہی ہے وہ اینٹی لوڈر ہے یہاں سے بھی اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی فائل ہے کیونکہ اس کا فائل سائز نظر آ رہا ہے اور اس کے بھی اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر وغیرہ ساری انفارمیشن یہاں پہ موجود ہے اسی طرح کئی اینٹریز ہیں ان تمام اینٹریز کے اندر ہم سرچ کرتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی مائی فائل کی اینٹری کو دیکھتے ہیں ہمیں سارے ڈیٹا کے تھرو ٹریولس کیا اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ مائی فائل کی انٹری ملتی ہے اب اس انٹری کو دیکھ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ مائی فائل کے لیے جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ کیا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انٹری کے اندر لاسٹ فور بائٹس جو ہیں ان کی ویلیو ٹوینٹی نائن ہے zero zero zero zero zero zero two nine two nine in hex یہ کیا چیز ہے یہ فائل کا سائز ہے اور اس سے جو پریویس ٹو بائٹس ہیں یہ لو ورڈ ہیں of the cluster number previous two bytes ان سے کیا بنتے ہیں two nine C nine two nine C nine یہ کلسٹر نمبر کا ہی پارٹ ہے لیکن اس کا لو ورڈ ہے ہائی ورڈ کہاں پہ پڑا ہوا ہے high word offset twenty decimal یا فورٹین ہیگس کے اوپر پڑا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں فورٹین ہیگس کے اوپر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے فورٹین ہیگس کے اوپر جو ورڈ ہے اس کی ویلو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو زیرو زیرو نائن ہے اس لحاظ سے پورا جو ڈبل ورڈ بنتا ہے دونوں کو کمبائن کر کے وہ بنتا ہے zero zero zero nine two nine C nine یہ کیا چیز ہے یہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے گو اس ویلو کے اوپر اس چیز کا اتنا افیکٹ نہیں ہے لیکن مے بی کسی دوسری ویلو کے اوپر اس کا افیکٹ آ سکتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک تھرٹی ٹو بٹ کی ویلو ہے لیکن جو فیٹ کے اندر ویلو اسٹور ہوتی ہیں یا جو چینج ہوتی ہیں وہ لوور 28 ایٹ بٹس چینج ہوتے ہیں ہائر جو فور بٹس ہیں وہ ایز اٹ از رہتے ہیں تو ہمیں ہائر فور بٹس کو اگنور کرنا ہے ہائر فور بٹس کو اگنور کرنے کے لیے اس کو بٹ وائز اینڈ کرنا پڑے گا with zero triple F double F double F کے ساتھ یہ ہم نے ایک ماسک بنایا ہے اس ماسک کے ساتھ جب اینڈ کریں گے تو ہائر فور بٹس جو ہیں وہ زیروز میں کنورٹ ہو جائیں گے یعنی کہ اگنور ہو جائیں گے تو اس سے اکارڈنگلی ہمارے پاس ویلیو آ جاتی ہے zero nine two nine C nine یعنی کہ یہ ویلو جو ہے یہ اس فائل کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اب ہمیں روٹ ڈائریکٹری کے ڈمپ سے ہمیں یہ انفارمیشن تو مل گئی کہ ہماری اس فائل کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کیا ہے اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کے لیے جو سیکٹر نمبر بنتا ہے اس کلسٹر کے لیے جو بھی اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر بنتا ہے اس کو کس طرح سے آپ گیٹ کریں گے اس کے لیے ہم اگین وہی فارمولا یوز کریں گے جو فارمولا ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ہے اور اس فارمولا کی مدد سے ہم اس کے اندر یہ کلسٹر نمبر پلیس کریں گے اور وہ فارمولا ہمیں سیکٹر نمبر دے دے گا یہ کنورژن پرفارم کرنے کے لیے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ریزرو سیکٹر آپ کو پتا ہے بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ہم نے پریویسلی اسی والیوم کے لیے گیٹ کیے ہیں number of reserve sector FAT کا سائز اور فیٹ کی کاپیز کلسٹر نمبر آپ کو پتا چل گیا ہے کلسٹر نمبر اس کیس کے اندر نائن سی نائن ہے اور سائز آف کلسٹر بھی آپ کو آلریڈی پتا ہے ان ساری ویلوز کو اس فارمولا کے اندر پلیس کیا یعنی کہ reserve sector zero zero two four plus two five three into two plus nine C nine minus two into twenty twenty کیا چیز ہے سائز آف اے کلسٹر ہے ان سیکٹرز یہ ساری ویلوز ایڈ اپ کرنے کے بعد آ کے پاس ریزلٹ آتا ہے one two five eight three eight zero in hex یا پھر ان ڈیسیمل یہ بنتا ہے one nine two three five seven one two یعنی کہ یہ مائی فائل جو آپ نے فائل کریٹ کی ہے اس کا جو اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے وہ ہے one nine two three five seven one two in decimal یا پھر one two five eight three eight zero in hex اب ہم اس سیکٹر کو ایکسس کریں گے اور اس کے کانٹینٹس کو چیک کریں گے یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ اسی فائل کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے جو جس کو کہ ہم نے مائی فائل کے نام سے اسٹور کیا ہے یا نہیں ہے اب یہ انفارمیشن ریٹریو کرنے کے لیے ہم نے یہ جو سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کیا اس کا اگین ڈمپ لیں گے اور اس ڈمپ کے کانٹینٹس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کانٹینٹس جو ہیں وہ فائل کے کانٹینٹ سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر میچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے اسی فائل کو ایکسیس کیا ہے اس فائل کو اوپن کیے بغیر ہی ہم نے ڈائریکٹ ایکسیس کے تھرو اس فائل کے کانٹینٹس کو ایکسیس کیا ہے تو ہم نے یہی کام کیا اس سیکٹر کو ریڈ کیا اور جو ہمارے پاس ڈمپ آیا وہ آپ اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ڈمپ لینے کے بعد جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں جو ایس کی کانٹینٹس ہیں وہ مڈل کالم کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کے اندر وہی کانٹینٹس ہیں جو کہ ہم نے اس وقت فائل کو اسٹور کرتے وقت سیو کیے تھے اس میں لکھا ہوا ہے this is file to test 32 bit file structure یہ وہی کانٹینٹس ہیں اس کا مطلب ہے کہ فائل کو ایکسس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے فرسٹلی روٹ پہ سے اس کی انٹری لی آپ کو آپ کے پاس کلسٹر نمبر آیا اس کلسٹر نمبر کو آپ نے کنورٹ کیا انٹو سیکٹر نمبر اور اس سیکٹر کو پھر آپ ڈائریکٹلی ایکسس کر سکتے ہیں uh, ابھی یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس کے بارے میں ایک دو پوائنٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا firstly FAT thirty two based system اگر آپ کوئی ایسا ونڈوز انوائرمنٹ یوز کر رہے ہیں اینٹی بیسڈ ونڈوز انوائرمنٹ کے اندر uh, آپ نے FAT thirty two base system use کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر مے بی پاسبل ہے کہ جس طرح سے پریویسلی فیٹ سکسٹین اور فیٹ ٹویلو کے لیے آپ ڈباگ کے تھرو ڈائریکٹلی ڈسک کو ایکسیس کر لیتے تھے تو اس اینٹی انوائرمنٹ کے اندر آپ مے بی ڈسکو ایکسیس نہ کر سکیں تو اس صورت کے اندر مے بی یہ اس طرح سے ورک نہیں کرے گا یا پھر آپ مے بی ڈب اس طرح سے ورک نہیں کرے گا تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کو ریبوٹ کریں ایک ڈسک کی مدد سے ریبوٹ کریں ریبوٹیبل ڈسک کی مدد سے ریبوٹ کریں اور جب اس کے تھرو ریبوٹ کریں آپ ڈی باگ ران کریں ڈی باگ ران کرنے کے بعد آپ جہاں کہیں بھی ریڈ رائٹ کرنا چاہیں گے تو وہ پاسبل ہوگا تو جب آپ نے ڈمپ لیا ہے تو ڈمپ آپ ڈیباگ کی مدد سے لے سکتے ہیں یا کسی بھی سافٹ ویئر کی مدد سے لے سکتے ہیں اور اس سافٹ ویئر کو آپ نے جو سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کیا ہے وہ آپ اسپیسیفائی کریں اور وہ اس کا ڈمپ لے کے آپ کو دکھا دے گا ٹھیک ہے ہم نے بھی جو طریقہ استعمال کیا ہے اس کے اندر وہ بھی یہی طریقہ استعمال کیا ہے کہ آپ اس کو ایک کسی بوٹیبل ڈسک سے بوٹ کریں اور بوٹ کرنے کے بعد جب اینٹی کے ڈرائیورز نہیں چل رہے ہوں گے جو کہ سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ پھر ڈسک کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے سیکنڈلی ہم نے اس ایگزامپل کے اندر صرف اتنا کام کیا ہے کہ فیٹ 32 ٹو بیس سسٹم کے اندر ایک فائل بنائی ہے اور اس فائل کے کانٹینٹس کو ایکسیس کیا ہے پریویسلی فیٹ ٹویلو اور فیٹ سکسٹین کے اندر دیکھا کہ ہم نے سب فولڈرز کو بھی ایکسیس کیا ہے ہم نے سب فولڈرز کے اندر جو فائلس ہیں ان کو بھی ایکسیس کیا ہے اور مور اوور ایک فائل کے اندر اگر نمبر آف کلسٹرز ہیں تو اس کے جو سبسیکوینٹ کلسٹرز ہیں ان کو بھی فیٹ کے تھرو ایکسیس کیا ہے ایز این ایکسرسائز آپ یہی کام فیٹ 32 کے لیے خود سے کر سکتے ہیں بالکل سیم ٹیکنیک فالو ہوگی جسٹ آپ کو دو تین جو ڈفرینسز ہیں اس کا خیال رکھنا ہے ایک تو روٹ ڈائریکٹری روٹ ڈائریکٹری کے لیے اب ایک کلسٹر ایلوکیٹ ہو رہا ہے سیکنڈلی فیٹ کے اندر جو ایک انٹری ہے وہ 32 بٹ انٹری ہے وہ 16 بٹ یا 12 بٹ انٹری نہیں ہے جو کہ ایک ورڈ میں اسٹور ہوگی یہ ایک ڈبل ورڈ کے اندر اسٹور ہوگی اور اس میں سے بھی لوور 28 ایٹ بٹس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور کسی کو نہیں یوز کرنا ایز این ایکسرسائز آپ خود سے یہ کر کے دیکھیں کہ کوئی بھی ایک فائل یا ایک فولڈر لیں اس کے اندر جو سب فولڈرز ہیں ان سب فولڈرز کے کانٹینٹس کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں مور اوور ان سب فولڈرز کے اندر مزید جو فائلز ہیں ان کے کانٹینٹس کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں اور کوئی لارج فائل لیں جو کہ نمبر آف کلسٹرز کے اندر اسٹور ہوئی ہو تو اس لارج فائل کے کانٹینٹس کو آپ ایکسس کرنے کی کوشش کریں فرسٹ کلسٹر سے آنورڈ جو باقی ہے کلسٹرز ہیں ان کو بھی آپ ایکسس کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اور کون سے کلسٹرز ہیں جو کہ اس فائل کے لیے الوکیٹ ہوئے ہوئے ایز این ایکسرسائز یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک اور جو کچھ چینجز ہیں in case of FAT thirty two جو کہ چیزیں فیٹ سکسٹین اور فیٹ ٹویلو میں نہیں تھیں جس وجہ سے فیٹ تھرٹی تھرٹی ٹو کو ایک بہتر فائل سسٹم کہا جا رہا ہے اس کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن جس نے کہ بار بار یوز ہونا ہوتا ہے سسٹم اپنی جو فائل ایلوکیشن ہے فائل ایلوکیشن کے لیے اس انفارمیشن کو بار بار یوز کرتا in case of FAT sixteen and FAT twelve operating system اس انفارمیشن کو بار بار کیلکولیٹ کرتا تھا یعنی کہ وہ انفارمیشن بیسکلی آلریڈی جو انفارمیشن موجود ہے اسی میں سے ڈرائیو ہو رہی ہے اسی کی مدد سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ فیٹ 32 ٹو بیس سسٹم ایک لارج سسٹم ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے جو فیٹ کے لیے کلسٹر جو ایلوکیٹ ہوئے ہیں وہ بھی کافی لارج ہیں تو اس کیس کے اندر اگر ان کیلکولیشن کو وہ بار بار پرفارم کرے گا تو اس وجہ سے بہت زیادہ کمپٹیشن انوالوڈ ہو جائیں گے وہ اتنا آپٹیمل نہیں رہے گا تو بجائے اس کے کہ اس انفارمیشن کو وہ بار بار پرفارم کرے اس انفارمیشن کو وہ کہیں اسٹور کر لیتا ہے اور اس انفارمیشن کو وہاں سے جب بھی ضرورت پڑے وہ ریٹریو کر سکتا ہے اور جب بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس انفارمیشن کو اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ انفارمیشن ایک بلاک کے اندر اسٹور کی جاتی ہے جس کو کہ ایف ایس انفو بلاک کہا جاتا ہے تو اب ہم اس ایف ایس انفو بلاک کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اور اس انفارمیشن کو کس طرح سے ایکسس کیا جا سکتا ہے آئیے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایف ایس انفو بلاک ہے یہ ایک اسپیشل بلاک ہوتا ہے اور اس بلاک کا جو سیکٹر نمبر ہے وہ اسٹور ہوا ہوا ہے with in the BIOS parameter block BIOS parameter block کے اندر offset forty eight decimal یا تھرٹی ہیگس کے اوپر یہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے جہاں سے کہ آپ کو اسٹارٹنگ بلاک نمبر ملے گا for the F F S S info info کے اندر جس طرح ابھی ڈسکس ہوا ہے کچھ ایسی انفارمیشن ہے جس کی بار بار ضرورت پڑتی ہے لیکن کیونکہ فیٹ 32 کا سائز زیادہ ہے اس کو بار بار کیلکولیٹ کرنا فیزیبل نہیں ہے اس لیے اس انفارمیشن کو ایک جگہ اسٹور کر لیا جاتا ہے اور جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو اس کو یہاں سے ریٹریو کیا جا سکتا ہے جو کہ زیادہ فیزیبل رہتا ہے آج کے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو FAT thirty two base system ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ ہے with as compare to FAT sixteen یا فیٹ ٹویلو سسٹم اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے لیے کچھ اسپیشل اسپیس ریزرو نہیں ہے بلکہ وہ بھی کسی کلسٹر کے اندر ہی اسٹور کی جاتی ہے جو کہ عام طور پہ ٹو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ٹو ہو اور uh, یہ انفارمیشن بھی بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر پڑی ہوتی ہے پھر ہم نے ایک فارمولا ڈیوائز کیا جس فارمولا کی مدد سے آپ کلاسٹر نمبر کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر یہ فارمولا بالکل سیم نہیں ہے جو کہ آپ یوز کرتے رہے آئے ہیں فار فیٹ سکسٹین یا فیٹ ٹویلو کیوں سیم نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر روٹ ڈائریکٹری کی کے لیے الگ سے بلاکس ریزروڈ نہیں ہوتے پھر ہم نے فیٹ تھرٹی ٹو کی انٹریز کو بھی ڈسکس کیا کہ فیٹ تھرٹی ٹو کے اندر جو ایک انٹری ہوتی ہے وہ تھرٹی ٹو بائٹ کی ہوتی ہے جس میں سے لوور ٹوینٹی ایٹ بٹس جو ہیں وہ سگنیفیکینٹ ہیں ہائر فور بٹس کو آپ اگنور کر دیں گے یا پھر ان کو چینج رائٹ کرتے وقت آپ ان کو چینج نہیں کریں گے پھر مور اوور ہم نے ایک ایگزامپل لی اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے ایک فائل کریٹ کی آن روٹ ڈائریکٹری اس کو پھر ہم نے روٹ ڈائریکٹری کا جو کلسٹر ہے اس کو ایکسس کیا اس کے اندر اس فائل کی انٹری کو سرچ کیا اس انٹری سے ہمیں پتا چلا کہ فائل کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کیا ہے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کو ہم نے کنورٹ کیا انٹو سیکٹر نمبر اور اس سیکٹر نمبر کو پھر ہم نے اگین ریٹریو کیا اور جب اس کو ریٹریو کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہی فائل کے کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے اس کے اندر سیو کیے تھے تو یہ انشور کرتا ہے کہ ہم نے جو ٹیکنیک فالو کیا ہے وہ بالکل صحیح ٹیکنیک ہے مور اوور میں نے آپ کو ایک اور اس کے اندر چیز بتائی ہے کہ اگر کوئی اینٹی بیس سسٹم ہے جس کے اندر کہ آپ نے file FAT thirty two install کیا ہوا ہے جس طرح ونڈوز ایکس پی وغیرہ اس کیس کے اندر مے بی یہ پاسبل نہ ہو کہ آپ فیٹ 32 ٹو بیسڈ والیوم کے اندر ڈائریکٹلی ڈسک کو ایکسس کر سکیں یوزنگ بگ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کو بوٹ کریں ایک فلاپی ڈرائیو کی مدد سے بوٹ کریں اور بوٹ کرنے کے بعد پھر آپ ڈباگ کا پروگرام رن کریں اور اس ڈباگ کے پروگرام کے اندر آپ پھر ڈسک کو اس طرح سے ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے کیونکہ اس وقت این کے جو سیکورٹی کے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں وہ نہیں رانا ہو رہے ہوں گے پھر ہم نے دیکھا کہ جو FAT thirty two base system ہے اس کے اندر کچھ مزید انفارمیشن بھی پڑی ہوتی ہے جو کہ فیٹ سکسٹین یا فیٹ ٹویلو کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے لیکن اسٹور نہیں ہوتی اسٹور اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے وہ انفارمیشن باقی دوسری انفارمیشن میں سے ڈرائیو کی جا سکتی ہے لیکن ان FAT thirty two base system اس کو بار بار دوسری انفارمیشن سے ڈرائیو کرنا جو ہے وہ ایکسپینسو ہے کیوں ایکسپینسو ہے کیونکہ FAT thirty two base system is a large system اس کے اندر uh, ایک لارج نمبر آف سیکٹرز جو ہیں وہ آپ نے ایلوکیٹ uh, کیے ہوئے ہیں ریزرو کیے ہوئے ہیں فار دا فیٹ اس وجہ سے ان سیکٹرز کے تھرو ٹریولس کرتے جائیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس کی کاسٹ کہیں زیادہ بن جاتی ہے تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس انفارمیشن کو ایک جگہ اسٹور کر لیا جاتا ہے اور جون جون وہ انفارمیشن چینج ہوتی ہے اس کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی اس انفارمیشن کی ضرورت پڑے تو اس کو وہاں سے ریٹریو کیا جا سکے یہ انفارمیشن ایک بلاک کے اندر پڑی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایف ایس انفو بلاک یا پھر file system information block next lecture کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس بلاک کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہم مزید اینٹی بیس سسٹمس کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن کریں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ